ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بنی اسرائیل میں تین شخص تھے اللہ نے ان کو آزمانا چاہا پھر سارا قصہ بیان کیا فرشتے کو کوہڑی کے پاس بھیجا وہ اس سے کہنے لگا میری روزی کے سارے ذریعے کٹ گئے ہیں اب اللہ ہی کا آسرا ہے پھر تیرا یا اب اللہ ہی کی مدد درکار ہے پھر تیری پھر پوری حدیث کو ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو تریپن